اور خالد بن حارث اور نظر بن شمیل دونوں نے شعبہ سے روایت کی انہوں نے ابو مسلمہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کی البتہ نظر کی حدیث میں ہے مجھے مجھ سے بہتر شخص ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خبر دی اور خالد بن حارث کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ان کی مراد ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے تھی اور خالد کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے افسوس یا فرمایا واہ افسوس ابن سمیہ پر صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو اکیس